حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا ابو رافع نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ساٹھ